السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے ہوشیار سمجھدار پیارے پیارے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی قرآنی تاریخی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں بہت ہی اچھے ساتھی ہیں آپ میں جانتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے کام مکمل کر کے رکھنے ہوتے ہیں آج ہم سنیں گے ایک اور کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سترویں سپارے میں سورت الحج میں یاد ہے نا سترویں سپارے میں سورت الانبیاء اور حج شامل ہیں کہانی تو ہے اللہ تعالیٰ کے دوست ہی کی اللہ تعالیٰ کے جو سب سے اچھے دوست تھے اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جان گئے ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے کیسے سخت امتحان دینا پڑے گھر چھوٹا وطن سے نکالے گئے آگ میں ڈالے گئے ملک ملک گھومنا پڑا لیکن وہ ان سب امتحانوں میں پورے اترے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کہا خلیل اللہ اور انہیں سارے انسانوں کا امام اور لیڈر بنا دیا جب حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو دنیا کا امام بناتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیا میری اولاد کو بھی یہ رتبہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غلط راہ پر چل کر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں سچ ہے اللہ کو کوئی شخص اس لیے نہیں پیارا ہو سکتا کہ وہ کسی خاص نسل یا خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا بہت ہی اچھے کپڑے پہنتا ہے یا شکل و صورت بہت خوبصورت ہے جو کوئی اچھے کام کرتا ہے اللہ کو اپنا آقا اور مالک مان کر زندگی گزارتا ہے وہی اسے پیارا ہوتا ہے بالکل خلیل اللہ کی طرح اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنانا شروع کر دیا یہ کہانی ہم نے سنی تھی پہلے صورت البقرہ میں مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دوبارہ سنائی ہے تو ہم دوبارہ سن لیتے ہیں ملک عرب کے شہر مکہ میں کعبہ ایک گھر کا نام ہے یہ ایک ایسا گھر ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا جب حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اپنے رب سے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے مالک ہماری اس کوشش کو قبول فرما تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے تو جانتا ہے کہ ہم اس گھر کو صرف تیری خوشی کے لیے بنا رہے ہیں ہمارے مالک ہمیں اپنا سچا مسلم بنا دے ہمیں سچا بات ماننے والا بنا دے ہم سے جو غلطی ہو جائے اسے معاف فرما دے تو تو بڑا ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام دعا مانگتے چلے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے مالک ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول پیدا کرنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے انہیں احکامات سمجھائے اور اس قابل بنائے کہ تیرا دین سمجھ سکیں اور انہیں برائیوں سے پاک کر دیں جب کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسے گندگی سے پاک صاف رکھیں یہاں پہ کوئی بت نہ رکھیں کوئی تصویریں نہ رکھیں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو یہ گھر صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہے اسے ہر طرح کے شرک سے پاک رکھیں اور امن کا گھر بنائیں تاکہ ساری دنیا کے لوگ یہاں آئیں اے خدا کی عبادت کا سبب پڑھ کر واپس جائیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہاں سے توحید کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دیں یعنی کہ سب کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے سب سے زبردست سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا اور جو سب سے طاقتور کا دوست ہوتا ہے وہ بھی تو طاقتور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ یہاں آ کر طواف کریں یعنی کہ کعبے کے گرد گول گول چکر لگائیں اللہ کے آگے جھکیں اور نمازیں پڑھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور کعبے کو دنیا میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا گھر بنا دیا اچھے ساتھیوں دیکھا آپ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے ان کی زندگی کیسی تھی سوچیے اب وہ کتنا بے وقوف ہوگا جو یہ باتیں نہیں مانے گا وہ کتنا ہی بے وقوف ہوگا جو دنیا کی سب سے طاقتور زبردست ہستی سے دوستی نہیں کرے گا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ ہم اپنے سچے آقا کو دوست کو پہچانیں اور صرف اسی کا حکم مانیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں یہی کر کے دکھایا جب بھی ان کے مالک نے ان کو کوئی حکم دیا انہوں نے اسے فوراً ہی پورا کر دکھایا اور کہا میں تو بس اس سارے عالم کے رب کا ہی فرما بردار ہوں سمجھدار اچھے اچھے ساتھیوں آج ہم آپ سے کریں گے کچھ اچھی اچھی باتیں میں جانتی ہوں کہ وہ باتیں آپ کو پتہ ہی ہوں گی کوئی بات نہیں پھر دہرا لیتے ہیں اور یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ خلیل اللہ کی کہانی سے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور سمجھ سمجھ عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس عقل سے کام لے سچی بات پر جمے رہنا چاہیے ہر حال میں سچی بات کہنی چاہیے چاہے ہمیں یہی لگ رہا ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی اور جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہی اس جہان کا مالک ہے وہی طاقتور ہے تو اسے چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ انہیں بھی وہ یہ بات سمجھائے اور اگر اللہ کے لیے کسی کو کوئی مشکل اٹھانی پڑے یعنی کہ کسی سے کوئی غلط کام ہو گیا اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو بہت برا ہوگا کوئی بات نہیں تھوڑا سا برا ہونے دیجئے اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائیں گے نا اور وہ جو اچھا بڑا پیارا چمکدار صاف ستھرا گھر بنے گا جنت میں وہ بھی تو یاد ہوگا نا آپ کو اور بھلائی اور نیکی کی بات اپنے بڑوں سے بھی کہنی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو سمجھایا تھا لیکن بدتمیزی نہیں کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ میری ٹیچر اس طرح بتاتی ہیں ایسے تو نہیں کہتے حضرت ابراہیم نے اپنے ابا سے ایسے کہا تھا انہوں نے کہا تھا میرے پیارے ابا جان آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے بالکل بدتمیزی نہیں کی تھی اور پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کی ناخوشی برداشت کی جا سکتی ہے اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا دوست کہہ رہے ہیں بھی ٹھہر جاؤ ابھی ہم نے کوئی گیم کھیلنی ہے اور اگر تم چلے گئے تو تمہاری باری چلی جائے گی اور وہ ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں خوش کسے رکھنا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ پکا دوست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اور ہمارے ارگرد تمام لوگوں کو اپنے سب سے پکے دوستوں کی لسٹ میں رکھ لے آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی اور کچھ باتوں کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ